علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يذيب عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته يضع يوم الدين بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد في كتابه المجيد واتبع سبيل من أناب إليه وقال أيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصره جهنم وساء مصيرا وقال صلى الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجث وإياكم من محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معزز والمعي كرام اور محترم سامعین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میری طبیعت کچھ خراب چل رہی ہے لیکن یہ پروگرام اتنا اہم تھا ہمارے لیے اور موضوع منہج سلف جو ہماری خاص پہچان ہے ہم اہل حدیثوں کی وہ موضوع ہو اور ہم بیماری بنا کر کے بہانہ بنا کر کے اس پروگرام میں شرکت نہ کریں یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارے ساتھیوں نے متعرین نے بڑی محنت کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ یہ سارا پروگرام ترتیب دیا تھا ان کا خلوص اور ان کی محنت ہماری بیماری پر غالب آ گئی اور مشکل الختام کے طور پر جو بڑا ہی اہم موضوع ہے جس کی ہمیں اور آپ کو قیامت تک رہتی دنیا تک ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے اس لیے میں حاضر ہوا کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کسی بھی طریقے سے کچھ باتیں اس حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامن آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے ہم اپنے ساتھی برادر محترم شیخ انصار زبیر محمدی صاحب کے بھی شاکر و ممنون ہیں کہ وہ تشریف لائے اور اس طریقے سے کہ جہاں ایک ہی خطاب ہونے والا تھا وہاں الحمدللہ دو خطاب ہو گیا آپ نے ان سے بھی استفادہ کر لیا وہ آسان تک رہو شعین ہوا خیر و اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہو سکتا ہے جسے تم اپنے لیے شر سمجھتے ہو اسی کے اندر خیر ہو شیخ تشریف لائے بڑا پرمغز خطاب آپ لوگوں کے سامنے کیا اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل برکتہ فرمائے ان کی حفاظ فرمائے اور ہم سب کو ان سے مستفیض فرمائے موضوع ہے عقید احکام اور تربیت میں منہج سلف کی ضرورت یا منہج سلف کیا ہے منہج سلف منہج کا مطلب ہوتا ہے راستہ طریقہ یا روشن راستہ منہج کا مطلب راستہ روشن راستے کو عربی زبان کے اندر منہج کہا جاتا ہے روشن ہو واضح ہو اس راستے کو منہج کہا جاتا ہے سلف کا مطلب یہ ہے تین صدیوں کے جو بہترین لوگ تھے جن کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی وہ جس راستے پر چلے اس راستے کو اپنانا یہ صرف کہلاتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو ہمیں تانا دیتے ہیں کہتے ہیں آپ لوگ ہمیشہ منہج ہی منہج کی باتیں کرتے ہیں کیا منہج ہے کیا منہج ہے میرے بھائیوں منہج کہا جاتا ہے راستے کو آپ کہیں جانا ہے تو جانے سے پہلے آپ راستے کا انتخاب کرتے ہیں راستہ جب آپ کو مل جاتا ہے تو اس پر آپ چلتے ہیں تب منزل تک پہنچتے ہیں ایسے ہی دین کے اندر اللہ کی رضامندی کے حاصل کرنے کے لیے سلب کے منہج ان کے راستے پر چلنا ضروری ہے اس کی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں ایک مثال تو ہم لوگ مہذب لوگ ہیں اور اس طرح کی مثالیں عام طور پر نہیں دیتے ہیں لیکن چونکہ لوگوں نے اس قدر تانا دے رکھا ہمیں منہج کا کہ وہ مثال آج کے اس مسجد میں میں دینا ہی چاہتا ہوں اور دے کر کے ہی جاؤں گا اور مثال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے کھانے پینے کے لیے ایک راستہ بنایا ہے منہ کا راستہ اس کے ذریعے سے انسان کھاتا پیتا ہے اور گندگی نکالنے کا راستہ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرا بنایا ہے اب آدمی اس راستے کو جو اللہ نے بنایا ہے اور انسان کی فطرت ہے اس راستے کو کھانے کے بجائے استعمال کرنے کے لیے گندگی والے راستے سے کھانا پش کر کے اپنے پیٹ میں ڈالے تو اس کا کیا انجام ہوگا وہی معاملہ ہے منہج سلف کا بھی اس لیے منہج سلف کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ رب اللہ نے تعریف فرمائی اور کیوں منہج سلف اس کے بہت سارے اسباب ہیں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی عربی زبان ہمیں بھی آتی ہے ہم بھی قرآن سمجھ سکتے ہیں ہم بھی حدیث سمجھ سکتے ہیں ہم کیوں سلب کے مناج کو اپنائیں وہ بھی تو انسان تھے ہم بھی انسان ہیں ان کے پاس بھی عقل و دماغ تھا ہمارے پاس بھی ہے ہم ان کی سوچ اور فکر کے یا ان کے عمل کے یا ان کے راستے کے ہم کیوں محتاج ہیں محتاج ہیں ہم اس لیے محتاج ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے معیار حق ہیں فعین آ منو بے میں آمن بھی فقط ہی تدب اگر تم اس طریقے سے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ ایمان لائے تب تمہیں ہدایت ملے گی ایمان میں جب ہمارے لیے معیار ہیں ایمان یہ سب سے اونچا درجہ ہے تو ایمان سے پہلے جو چیزیں ہیں ان میں وہ ہمارے لیے بدرجہ اولا معیار ہے عقیدے میں جو ہمارے لیے معیار ہیں تو عبادات احکام اخلاق تربیت جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ہمارے لیے بدرج اولا معیار ہیں تو اللہ رب العالمین فرمائے کہ فین عامن و ما امن تم بھی فقد ہی اگر تمہاری طریقے سے اللہ نے صحابہ کو مخاطب کیا اور قرآن میں جہاں بھی مخاطب کیا گیا ہے اہل ایمان کو اس میں سب سے پہلے صحاب کرام داخل ہیں کیونکہ سب سے پہلے پہلے مومن ہیں سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے ہیں اس لیے یہاں جو خطاب کر کے اللہ نے جسے مخاطب کیا ہے اسے صحابہ کرام کی مقدس شخصیتیں بنا ہیں اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جب آپ نے یہ بیان کیا کہ یہودی اکہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور نصارہ بہتر فرقوں میں اور یہ ہماری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اختلاف کے لحاظ سے یہ امت تمام امتوں میں سب سے زیادہ ہے یہودیوں کے یہاں اکہتر جماعتیں فرقے بنے نسادہ کے ہاں بہتر اور مسلمانوں کے ہاں تہتر فرقے ہیں حالانکہ ایک ہی فرقہ ہے حقیقت میں جو نبی کے زمانے میں تھا کچھ لوگ لفظ فرقہ سنتے ہیں تو بدک اٹھتے ہیں کہ آپ فرقے کی کیوں بات کرتے ہیں ہائی فرقہ اسلام کے اندر صحابہ کرام ایک فرقہ تھے ایک جماعت تھے فرقہ بھی تھے وہ ستر امتی اللہ تلاسی و سبین فرقہ تہتر فرقوں پر ہماری امت تقسیم ہو جائے گی ان تہتر فرقوں میں ایک فرقہ حق پر تھا اور ہے آج بھی اور وہ سب سے پہلا فرقہ صحابہ کرام کا تھا جن کی تربیت ہمارے نبی نے کی اور ان کی تربیت میں اگر کوئی خامی اور کمی نظر نظر آئی تو اللہ رب العالمی ان کی صلاح فرمائی اس لیے وہ ہمارے لیے معیار ہیں تو ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ کون سا فرقہ ہے جنت کے اندر جائے گا ما انا علیہ علی اصحاب جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں آج تو صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں ان کے راستے کو ان کے طریقے کو ان کے منہج کو اپناؤ گے تب نجات ملے گی نجات انہیں کے راستے پر چلنے میں ہے ان کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپنائے گا کوئی تو گمراہ ہو جائے گا وہ جہنم تک لے جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور دائیں اور بائیں بھی لکیریں کھینچی پگڈنڈیاں چھوٹے چھوٹے لکیریں تو آپ نے پڑھا کہ یہ مستقیم ہے یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ جو راستے ہیں اس کے ہر راستے کے سرے پر ایک دائی بیٹھا ہوا ہے جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے اس لیے لفظ دائی اور مبلغ کوئی مقدس لفظ نہیں ہے نہ امام کوئی مقدس لفظ ہے نہ کوئی عالم مقدس لفظ ہے نہ کوئی مجدد مقدس لفظ ہے نہ کوئی قاری اور مفسر مقدس مقدس لفظ ہے دیکھا یہ جائے گا کہ اس مفسر کا اس محدث کا اور اس قاری قرآن کا اس عالم دین کا عقیدہ اور منحج کیا ہے اگر اس کا عقیدہ اور منحج سلب صارحین صحابہ کے مطابق ہے وہ ہمارے لیے مقدس ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے لیکن اگر نہیں ہے تو یہ سارے لوگ یہ جو بہتر فرقے ہیں اپنے علماء اور دعات اور محدث اور مفسر اور مجدس سمیت جہنم کے اندر جائیں گے کیوں اس لیے کہ عوام سے زیادہ ان کا گناہ ہے عوام کی گمراہی میں سب سے بڑا انہیں کا کردار ہے اس لیے سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے کیا بداتی جماعتوں کے اندر مجدد نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں مجدد ہیں مجدد کیا مفسر نہیں ہوتے ہوتے ہیں مفسر قاری قرآن بھی ہوتے ہیں حافظ بھی ہوتے ہیں محدث بھی ہوتے ہیں ان کی اپنی جماعتوں میں ایسے الفاظ اور القاب کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ان القاب کے ماننے والوں کا وہ عقیدہ اور مناج نہیں ہے جو صحابہ کرام کا تھا جن کے راستے پر چلنے ہی میں انسان کے لیے نجات ہے ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سرات مستقیم کی دعا کرتے ہیں سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم وہی منہج ہے وہی راستہ ہے شراط کے معنی راستہ مستقیم معنی سیدھا منہج کے بارے معنی وہی ہوتا ہے راستہ اور واضح اور آسان ہمارا دین ایک دم واضح ہے ہمارا دین ایک دم آسان ہے اس کی رات بھی دن کی طریقے سے اجالی ہیں تو یہ شرات مستقیم ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ منہج ہی منہج کی باتیں کرتے ہیں ہمیشہ انسان منہج ہی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی منہج پر چلانا جو صحابہ کا مناثر جو سرات مستقیم ہے یہ سرات مستقیم دنیا میں اس کا ایک سرا ہے اور اس رات مستقیم کا دوسرا اور آخری سرا جنت کے اندر ہے جو دنیا میں پائے جانے والے سرے پر کو پکڑ لے گا اس راستے پر چلے گا وہی راستہ اس کو جنت کے راستے تک لے کر کے جائے گا آخرت کے اندر بھی ایک شراط پر نصب ہوگا جہنم کے اوپر دنیا کے اندر بھی شراط ہے اور آخرت کے اندر بھی شراط ہے دنیا میں جو شراط مستقیم پر رہے گا وہی آخرت کے اندر پرسرات کو پار کر پائے گا تو سب سے پہلی بات کی صاحب کرام ہمارے مائل معیار حق ہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وہ صاحب مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے پہلے ایمان لائے اور کے اللہ تعالیٰ کا کوئی اہمیت نہیں ہے کیوں اس لیے ان بیاب کے ماننے والوں کا وہ عقیدہ اور مہاج نہیں ہے جو صحاب کرام کا تھا جن کے راستے پر چلنے ہی بھی انسان کے لیے نجات ہے ہم ہر نماز کی ہر پرکار کے اندر صلاط مستقیم کی دعا کرتے ہیں سراط مستقبل کیا ہے صلاط مستقیم وہی منحج ہے وہی راستہ ہے شراب کے معنی راستہ مستقیم معنی سیدھا منحص کے بارے معنی بھی ہوتا ہے راستہ اور واضح اور آسان ہمارا دین ایک دم واضح ہے ہمارا دین ایک دم آسان ہے اس کی رات بھی دن کی طریقے سے اجالی ہیں تو یہ سراط مستقیم ہم ہر نماز کی ہر پرکار کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی مناج کی باتیں کرتے ہیں ہمیشہ انسان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی مناظر جو صحابہ کے مناظر صراط مستقیم ہے یہ سراعت مستقیم دنیا میں اس کا ایک سرا ہے اور اس صرات مستقیم کا دوسرا اور آخری سرا جنت کے اندر ہے جو دنیا میں پائے جانے والے سرے پر وہ پکڑ لے گا اس راستے پر چلے گا وہی راستہ اس کو جنت کے راستے تک لے کر کے جائے گا آخرت کے اندر بھی ایک شراب پور نصب ہوگا جہنم کی دنیا کے اندر بھی شراب ہے اور آخرت کے اندر بھی شراب ہے دنیا میں جو شراب ایک سفری پر رہے گا وہی آخرت کے اندر اس شراب کو کر پائے گا تو سب سے پہلی بات شرابی کا نام بہار آخر نمبر دو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وہ سارے مندر مہاجرین اور انصار مہاجرین اور انصار میں سے پہلے پہلے ایمانداری پر ندی نل ان کے احسان اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اطلاع اللہ تھی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا وہ آج کا تعالیٰ نہ ہوا ندیم کی ابدا فوج العظیم اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور اس کے اندر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے علی کا فوج العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جنت کا حصول اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا دے اس کے بعد اللہ اخبار دوسری آیت کے اندر لقد رضی اللہ علیہ المؤمنین اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا وہ مومن صحابہ کرام اس یوگا یہ وہ کہتا تھا شگرا جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے بارانی منا بھی قرو ہوئی ان کے دلوں میں جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ اسے باخبر اور آگاہ تھا آج یہ روافظ اور شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی جو تعریف کی تھی نبی کے زمانے تیسری تاریخ کی تربی کے بعد یہ لوگ دین سے مستد ہو گئے چھوڑ دیا کافی ہو گئے اس لیے آپ یہ لوگ ان کی تقریر کرتے ہیں ان پر اللہ کام کرتے ہیں اللہ کیا بناتا تھا ساری منع ہے پورو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ رب العالمین کو معلوم تھا یہ اللہ پر الزام ہے اللہ پر یہ بہتان ہے کہ اللہ رب العالمین کو پتا ہی نہیں تھا کہ لوگ بعد میں کیا ہو جائے گا ہوگی کتنی بڑی بات ہے یہ تو کہتے ہیں کہ صاحب کرام اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے نہیں کہ بل نبی موجود تھے ان کے پاس مدد ہو گیا دین چھوڑ دیا اللہ کہتا ہے باہر ہی میں معافی بڑھوں ان کے دلوں میں جو کچھ بھی تھا اللہ اقبال کو معلوم تھا اللہ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے بعد میں قیامت تک کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کے لیے جنت کی نبی سنا اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ ان سے خوش ہو گیا وانزل شکی علیہم اللہ کو سکون کیا وہ عطا بہ فتح قریبا قریبی فتح اللہ نے پتا فرمائی تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جن سے اللہ راضی ہو گیا اور جنت کے حقدار ہو گئے لہذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو تو یہ صحابہ طاعین طب طاوئین ان کے راستے کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے تیسری بات یہ ہے کہ سب سے بہترین صدیوں کے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ نہ سے قدم پورن لدین نے پورن قدیل عرو مخالف اور حسن یہ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد تین صدیوں کی ہمارے لیے تعریف کر پائی لہٰذا تین صدیوں کے لوگ ہمارے لیے نمونہ ہیں یہ ہمارے سڑک ہیں اور جو ان کے راستے پر چلے ان کو سرفی کہا جاتا ہے یا ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے جو ان کے راستے پر چلتا ہے تو یہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں نے تعریف کی لہذا جب وہ بہترین زمانے کے لوگ تھے تو ہمیں بھی اگر بہترین بننا ہے تو انہی کے راستے کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ العالمین نے ان کے راستے کی مخالفت پر جہنم کی واحد سوچ جو ان کے راستے کو چھوڑ دے گا محنت کو چھوڑ دے گا ایسے آدمی کے لیے جہنم مقدر ہے یہ بہتر فرقوں نے صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا اس لیے اللہ رب ان کو جہنم میں داخل کے صحابہ کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آئے تھے میں نے پڑھی تھی میں شاپ رسول کہ مسول عدمہ عدیمہ الخدا ہدایت والے ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ طبیعت بھائی اور سگین مغرین اور مومنین کے منحج کی اتباع نہیں کرتا بلکہ دوسرے لوگوں کی کو ہے یہاں سبھی منحج راستہ مومنین صاحب کرام ان کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اپناتا ہے مون نہیں ماتا اور لو جہاں جاتا ہے ہم اس کی بھیڑ دیتے ہیں جاؤ جہاں تم جا سکتے ہو آخر میری پکڑ بہت مضبوط ہے اور اس لیے جہنما اور اسے ہم جہنم میں داخل کر دیتے ہیں سال مسیرہ اور یہ جہنم بہت بری چیز ہے ان کے راستے کو چھوڑنے پر جہنم کی وہی سنائی اور نبی نے بھی فرمایا کہ بھارت فرقے جہنم میں جائیں گے کون فرقہ جنت کے اندر جائے گا جو صحابہ کے نقشے قدم پر چلنے والا ہوگا کوئی جنت کے اندر جائے گا باقی سب جہنم کے اندر جائیں گے پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کی اتباع کرنے کا پیروی کرنے کا حکم دیا اور طبیعت سبھی علامت اہلیہ جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ان کے راستے کی پیروی کی انابا ریا سے کے بارے میں فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس صلی اللہ کو کہ انابا ریا میں صحابہ براد ہیں کیونکہ صحابہ سب سے پہلے اللہ تک رجوع کرنے والے سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے والے اس لیے صحابہ بھی آ گئی انابا رئیا صحابہ اور سبھی مناج بھی آ گیا لہٰذا ان کے راستے کو چھوڑنا گزرائی ہے اللہ نے ان کے راستے پر عمل کرنے کا اور پیروی بھی کرنے کا بول اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے شاد اللہ رقم آ ایمان مارو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو قرآن میں جہاں بھی صادقین محبدین محبدین محسنین اچھے القاب اور وصاف آئے ہیں ان تمام سے برا سب سے پہلے پہلے سادے کام کیونکہ تمام خوبیاں سب سے پہلے ان کے اندر پیدا ہوئی بعد میں لوگوں کے اندر خوبیاں آئیں ان تمام نیک اور صاحب سے سب سے پہلے جو قرآن ہوتے ہیں وہ صحابی کرام ہوتے ہیں اللہ صادقین کے ساتھ صادقین سچے لوگوں کے ساتھ صحابہ سب سے سچے تھے توحید میں ایمان میں عبادات میں تمام چیزوں میں سچے تھے اور یاد رکھیے سب سے بڑی سچائی توحید ہے توحید سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے اللہ بات یہ نصیب کو قیامت کے دن جو صاردین ہیں ان کی سچائی انہیں نفع پہنچائے گی اور ظاہر بات ہے اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ شیئر کرنے والا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ اتنا بھی سچا ہو تو سچائی کا انسان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا دنیا کی سب سے بڑی حقیقت دنیا کی سب سے بڑی سچائی اگر کوئی ہے تو کبھی لحاظ سے اللہ ایمان ایک اللہ تعالیٰ کے اعتبار اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ سب سے بڑی سچائی ہے اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہو سکتی دنیا کی تمام نشانیاں اسی سچائی پر دبا کرتی ہیں یہ آسمان و زمین سورج چاند ستارے کی بے سب کتابیں کا مزور جنت اور جہنم کی تحریر انسان کی تحریر دنیا میں جتنے بھی نشانیاں اور مخلوقات پائی جاتی ہیں یہ سب کے سب اسی سچائی کی نشانیاں اور تحریر سب سے بڑی سچائی اگر ہے اللہ رب کی طویل آئیں اگر یہ سچائی ہمارے باپ کے پاس نہیں ہے دنیا والوں کی نظر میں آپ کتنے بھی سچے ہوں اس سچائی کا فائدہ دنیا میں مل سکتا ہے رہا میں آپ کو ذرا برابر بھی نہیں ملے گا اس لیے ہم اللہ کے ساتھ سچے بنے خالص توحید اپنانے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شف نہ کرنے والے اسے راجوگا ہوا ہو رہا تو ایک دیکھ ہے اللہ کی بات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرف نہ کرو جنت میں جانے کے لیے صرف عبادت کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنا بھی ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے نماز ہوتا قربانی زکات کافی نہیں ہے اگر یہ کافی ہوتا تو اللہ اللہ تو شرکوں میں ہی شکر نہیں فرماتا کہ شرک نہ کرو اللہ کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی عبادت تو عید ہے وہاں آپ کو جنہوں سے ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کی امرابی نواز خالد علی حضور تو لوگ میری وحدانیت کے اختیار کرے تو عید کے لیے اللہ نے امیر آپ کو پیدا کیا یہ سب سے بڑی سچائی ہے اللہ رب العالمین کا شام خالص اس کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اس طریقے سے اللہ قیصول نے سرمایہ علیہ مصر ندی وسلطے اور ناظرین میری سنتوں کو اور غیر نازیم صرف صحابہ ہیں ان کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے امام نے مہماری میں لمائی صلی اللہ کے ماشاء اللہ اس امت کے آخری لوگ انہیں چیزوں سے ان کے اندر صلاح آئے گی انہیں چیزوں سے لوگ صحیح راستے پر ہوں گے جو اس امت کے شروع میں جن چیزوں سے ان کی صلاحیت امت کے شروع میں بہت ہی سہارے کام تھے کس چیز سے ان کی صلاح ہوئی انہیں چیزوں سے امت کے آخری لوگوں کی بھی صلاح ہوگی اب اللہ کی مسود جماتے ہیں کہ اللہ محت سے آپ کر جب بدعات دیکھو تو پہلے زمانے کے لوگوں کو یاد کرو ان کی سنتوں کو پکڑو صحابہ کی سنتوں کو کیونکہ سنت کی عمر پرانی ہوتی ہے اور بدعات کی عمر کم ہوتی ہے کوئی بھی بدعات ہو کتنی بھی پرانی ہو جائے اس کی عمر اللہ کے رسول اور صحابی کرام کی زندگی تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ تمام بدعتیں اس کے بعد وجود میں آئی ہیں پہلے سنتیں تھیں جیسے پہلے توحید تھی دنیا کے اندر شرک نہیں تھا شرک سال سے کے بعد آیا ایسے بدار نبی کے ساتھ ساحق رام کے آخری دور میں پیدا ہوا ہے لہٰذا قدیم ہے ہمارے یہاں لوگ کہتے تھے نہیں تین بات نبی بدعات ہے جو ہم کہتے ہیں کسی سے کہتے ہیں ہم تو برسوں سے مناتے چلے آ رہے ہیں کتنے بھی برسوں سے منائے نبی کے زمانے تک اس کی عمر نہیں پہنچ سکتی اس کی صنعت نہیں پہنچ سکتی صحابہ کے زمانے تک اس کی صنعت نہیں پہنچ سکتی جتنی بھی بدعات ہیں سب کا معاملہ یہی ہے بستے اکثر مشور مانتے ہیں کہ جو پہلے زمانے کے لوگ ہیں ان کو لازم پکڑو بدعت اور خرافات کے تعلق سے سمندروں میں اور ماحول میں صحاب کرام اہم عمر کے لوگوں کو لازم پکڑو ایسے ان قول یہ بھی ہے کہ وہ عالم کو بن عدیب بھاپت کبھی کی پرانے لیے کافی ہیں انہیں کو لازم پکڑو یہ پرانا ہے سنت پرانی ہے تو ایک پرانی ہے صحاب کرام پرانے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے تمہارے لیے کافی ہیں نئی چیزوں کے پیچھے مت بھاگو نئی چیزیں گمراہیاں ہوتی ہیں اور ہر گمراہی انسان کو جانم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہیں تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کے اتباع کا حکم دیا ہے ان کی پیروی کا حکم دیا چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ کامل ایمان والے لوگ تھے گہرے کی والے تھے تکلفات سے پاک تھے براہ راست انہوں نے اللہ کے رسول سے قرآن کا نزول انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا دیکھا قرآن نازل ہوتا تھا دیکھتے تھے کہ وہاں پر قرآن نازل ہو رہا ہے ہمارے پیچھے نازل ہو رہی ہیں وہ سب دیکھتے تھے کیونکہ جیسے قرآن نازل ہوا ایسے حدیثیں بھی نازل ہوئی دونوں کا سورس ایک ہے اللہ رب العالمین دونوں وہی ہیں سنت دوسری وہی نہیں ہے ہمارے بہت سارے حدیث طلبا یا ورنہ بھی یعنی جانے میں کہہ دیتے ہیں کہ حدیث دوسری وہی نہیں حدیث دوسری وہی نہیں ہے حدیث وہی کی دوسری قسم ہے وہی ایک ہی ہے سورس ایک ہے دونوں کا اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے اس لیے وہی یہ دوسری وہی نہیں ہے وہی وہی کی دوسری حدیث وہی کی دوسری قسم ہے دونوں کا مقام مرتبہ ایک ہی ہے اجت کے لحاظ سے دلیل کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اجت کے لحاظ سے قرآن سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا ضروری ہے ایسے حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے شرط یہ کہ حدیث صحیح ہو موقع باطل اور صحیح حدیث نہ قرآن اللہ کا کلام ہے حدیث ہمارے میں نہیں کرنا معنی اللہ کی طرف سے دونوں کا مقصد مطلب، دونوں کا سورس ایک ہے ترتیب میں دوسرے نمبر پر صرف زمانے کے لحاظ سے ورنہ دونوں حجت کے لحاظ سے دلیل کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ایک انسان ہے اس کے پانچ چھ اولاد ہیں ایک بڑا ہے ایک مجھلا ہے ایک سب سے چھوٹا ہے تو کیا دونوں کے حقوق میں سب کے حقوق میں کچھ فرق ہے سارے بچوں کو برابر حق ملے گا اب تک ایک بچہ اگر ماں باپ کا فرما بردار ہے اور دوسرا بیٹا ماں باپ کا فرما بردار نہیں نافرمان ہے وراثت میں کوئی تفریح نہیں کی جائے گی دونوں کو برابر حق ملے گا آپ اپنے کسی بچے کو جب تک دین نہ چھوڑ دیں آپ اسے آپ نہیں کر سکتے اگر وہ خدمت کرتا ہے ماں باپ کی اللہ تعالیٰ کی حملت کے لیے اسے آگے دے گا دنیا میں باپ کی نظر میں دونوں برابر ہیں دونوں اس کے بیٹے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی بچے کی ولادت باپ وفات کے بعد ہوتی ہے تو بھی اس بچے کو باپ نے نہیں دیکھا پھر بھی اس کا حق اتنا ہی ہے جتنا ساٹھ سال کا اس کا بڑا بھائی ہے دونوں کے حق میں وراثت میں کوئی فرق نہیں اب آپ سوچیں گے باپ کے بعد کسی بچہ پیدا ہوا مان لیجیے ماں ہمر سے تھی باپ کا انتخاب ہو گیا اس کے بعد بچہ پیدا ہوا باپ نے ماں بچے نے اپنے باپ کا نہ منہ دیکھا نہ باپ نے اپنے بیٹے کا منہ دیکھا لیکن وراثت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی دونوں ایک بات کے بیٹے ایسے ہی قرآن حدیث دونوں اللہ کی طرف سے ہیں دونوں کے دلیل اور حجت میں کوئی فرق نہیں ہے جو مسئلہ قرآن ثابت ہو ماننا ضروری ہے جو حدیث ثابت ہو اس کا بھی ماننا ضروری ہے یہ صحابی کرام ہیں جنہوں کامل ایمان والے تھے جنہوں نے اللہ رب کے رسول آخر رسول جناب علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حاصل کیا حضرت اللہ مسود ماتین ہیں من فریستن مستن فلستن میں رہے کے راتو نما رہی علیہ کبھی کسی کی پیروی کرنا ہے تو جو مر چکے ہیں ان کی پیروی کرو زندہ آدمی جیتنے سے محفوظ نہیں رہتا ہے آپ دیکھیں ایک انسان کی زندگی میں کتنے تقربات اور کتنے جتنے آتے ہیں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کسی جماعت میں کبھی دوسری جماعت میں کبھی کسی اور جماعت میں کبھی کہیں کبھی کہیں اس لیے جو انسان جنتا ہے اس سے فتنے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے لیکن جو ہر گئے توحید ہر سنت پر سب صارف کے مناج پر ان کے راستے کو اپنائیے صاحب رام تعبین طب تعبین اس طریقے سے بات ہے کہ اللہ اللہ تو راسی قلوب میں اقرار اللہ رب العامین نے بندوں کے دلوں میں دیکھا فوج دفر و محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب اقرار تو تمام بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر دل اللہ رب العامین ابھی نبی کا ہے فسٹ دفعہ ہوں وہ کیا اثر ہو اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا اور ان کو نبی بنا کر کے ربو سے کر دیا سن منا کر آپ یہ کرو کہ لگا دادا کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے رسول کرم محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے اور لوگوں کے دلوں کو دیکھا فوج کا قروب اصحاب ہی خیرہ قروب اخلاق تو اللہ رب العالمین نبی کے صحابہ کے دلوں کو بندوں میں سب سے بہتر دل پایا فضا الحمد اللہ علیہ نبی یہی اللہ نے انہیں اپنے نبی کے وزرا کے لیے ساتھی کے لیے منتخب کر لیا جو آج انہوں نے آزادی نہیں جو ان کے دین کے لیے جنہوں نے کافیوں سے مشرقوں سے جنگ لڑی اور ان اکیس و شاعت میں قربانیاں پیش کی مسلم احمد کے سے آپ دیکھیے صاحب کرام ان کی تعریف کی جا رہی ہے آج آپ آفس سے پوچھے دنیا میں سب سے بڑے لوگ کون ہیں کہیں گے صحابہ یہ کتنی بڑی لانت والی بات ہے ان لوگوں کے اوپر دنیا کے ہر فرقے اور ہر مذہب اور دین کے اندر اگر آپ اسے پوچھیں گے کہ تمہارے سب سے اچھے لوگ کون تھے کہیں گے جو اس مذہب کے بانی ہیں کہیں گے وہ انہوں نے جو ہمارے لیڈر ہیں ان کا زمانہ پایا یہودیوں سے پوچھیے آپ آپ کے سب سے اچھے لوگ کون تھے کہیں گے جو موسا اسلام کے زمانے تھے نسارا سے پوچھیے کہیں گے جو عصلہ اسلام کے زمانے تھے سکھوں سے پوچھیے ان کے اپنا جو لیڈر ہے ان کے زمانے میں لوگ سب سے اچھے لوگ ہیں لیکن ان وقتوں سے ان صحابہ کے دشمنوں سے قرآن اور حدیث اور اسلام کے دشمنوں سے مجھے اس دنیا میں سب سے بڑے کون لوگ ہیں وہ کہیں گے نبی کے صحابہ اس میں سب کی تکلیف ہوتا ہے جب مکی نبی کے صحابہ سب سے بہتر دل والے سب سے قابل علم والے بھائی اللہ کے رسول ان کی تربیت کی اللہ کے رسول سے انہوں نے براہ راست حاصل کیا اپنی زبان جاننے والے قرآن کو سمجھنے والے جہاں بھی ان کے عمل میں کوئی انسان ہونے کی بنا پر کوئی نفش آئی اللہ ان کی تربیت کی اللہ کی اصلاح فرمائی لیکن انہیں کرام کو دنیا کا سب سے برا انسان لوگ کہتے ہیں ایسے مسود کے قول ہے کہ اللہ کا صاحب محمد یہ لوگ جو ہیں یعنی جو نبی کے صحابہ ہیں ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں اور صحابہ کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی اور اسی کو ان کی وفات ہوئی ان کو صحابی کہا جاتا ہے اور تمام صحابہ درجے میں ایک جیسے صحبت کے لحاظ سے البتہ جو پہلے ایمان لائے ان کا اونچا درجہ ضرور ہے لیکن صحبت کی جو ہے ہر صحابی کو حاصل ہے اس لیے ایک صحابی کی تنتیز تمام صحابہ کی تنقید ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی توہین سارے نبیوں کی توہین ہوتی ہے ایسے ہی ایک صحابی کی تنتیز سارے صحابہ کی تنقید ہوتی ہے اگر کوئی آپ کے امیر معاویہ کی تنقید کرتا ہے یا مہینہ بن شعبہ کی کرتا ہے یا کسی اور صحابی کی کرتا ہے یا کسی بھی تمام صحابہ کی تنقید کیوں اس لیے کہ تمام صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے امام کی حالت میں اپنے نبی کی صحبت کے لیے مطالبات امام کی حالت میں متعلق سید ندوی یہ جو طریقے سے بھوکا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ منافقین کو بھی کہتا ہے کہ اس طرف جاہر انسان کو میں نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں منافق کے پاس ایمان ہی نہیں ہوتا ہے تو منافق تو مومن ہی نہیں ہے مسلمان ہی صحابہ کیسے ہوتا ہے منافق کسے کہتے ہیں جو اس کے پاس ایمان نہ ہو اس لیے ایک کیٹیگری نکالی ہے کہتا ہے کہ صحابہ بھی منافق تھے نہ ہوتا تو میں نے کہا کہ بھائی صحابہ منافق تھے صحابہ جو کافر کافی بھی تھے کیوں اس لیے کہ ابو لہب نے بھی ماں نبی کو دیکھا تھا ابو طالب زبان نبی کی تربیت تھی اس طریقے سے اور ابو جہاں بھی جو ہے یہ بھی صحابی ہو جائے گا اس نے بھی ماں نبی کو دیکھا تھا دیکھنا یہ معتبر نہیں ہے ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا وہ اعتبار ہے منافقین کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے اللہ نے صاحب ماضی کہ مومن نہیں ہے یہ اور ایمان کے دل سے نکل گیا مومن ہی نہیں ہے وہ جب مومن ہی نہیں ہے تو صحابہ کیسے ہو سکتا اتنی بدی اور چھوٹی سی بات ہے لیکن اگر آپ علامہ کہنے والا اور دنیا اسے علامہ سمجھ رہی ہے تو یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ آتی کیوں اس لیے طرح تعلیم کے منالی کو چھوڑ دیتا ہے وہ کچھ نہیں سمجھ پاتا پاگل ہو جاتا ہے انسان کیا پک رہا ہے کیا کہہ رہا اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو اللہ کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کرام ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ایمان ہو ان کے دل میں اگر ایمان نہیں ہے تو تو صحابہ مسلمان ہی نہیں ہے تو صحابہ کیسے ہو سکتے بھائی صحابہ بعد میں مومن یہ بعد کا درجہ ہے صحابہ کا اس کے اوپر ہے صحابہ کرام انسان مومن ہو سکتا ہے صحابی نہیں ہو سکتا لیکن ہر صحابی مومن ہوتا ہے ہر صحابی مومن ہوتا ہے تو یہ تو ان کے پاس ایمان ہی نہیں تھا تو کیسے ان کو صحابہ کہا جائے گا تو حضرت اللہ تاریخ مانتے ہیں کہ یہ جو صحابی کرام ہیں یہ اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں ابر بہا ہاتھ ہے یہ سب سے پاک دل والے تو کو و علم سب سے گہرے علم والے کیونکہ سب سے بڑی گہرائی کتاب اللہ اور سنت رسول کی ہے اس سے بڑی کوئی علم کی گہرائی نہیں ہے بدا اور خرافات انسان کتنا ہی چالا کیوں نہ ہو فرشد آتے اتنا ہی جانتا کیوں نہ ہو کتنا ہی چر زبان ہو کتنی اس کی زبان کے اندر سراست اور روانی ہو گہرائی اس کے اندر نہیں ہے گہرائی آتی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول سے وہاں پر لہٰ تکلف ہے ان کے اندر تکلف نہیں تھا ہم لوگوں کے اندر تکلف ہے وہ سیدھے سادے لوگ تھے سادے دل والے تھے ان کے یہاں کوئی تکلف نہیں تھا قوم اختار اللہ اور صحبت نبی کے ہی ایسی قوم تھی جن کو اللہ حد العامین نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا اور ان کو چن لیا وہ اقامت دین ہی اور اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ان کو پسند کر دیا ان کے صبر کو جانو اور ان کی اتباع کرو وہ اتباع اسی آثار ان کے آدھار کی ان کے نقش قدم کی پیروی کرو وہ کو میں نخلا ہی متی نہیں بھائی نہ ان کا نو آرو مست اور ان کے دین اور اخلاق کو اپنا لو مضبوطی کے ساتھ کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے ہدایت پر تھے تو صحاب کے سب سے کام دن والے تھے ایمان والے تھے اس لیے ان کی اتباع کرنا ہمارے ضروری ہے صافی بات یہ ہے کہ حقیقی مومن کا سرٹیفکیٹ انہیں لوگوں کو دیا گیا ہے اللہ ہے قلعہ ایمان لال ہجرت کیا خزاں سبی اللہ اللہ میں جہاد کیا و ددین جنہوں نے پناہ دیا اور مدد کی یعنی وہاں کے انصاف کا ذکر ہو رہا پہلے مہاجرین اس کے بعد انصاف اللہ کا یہ حقیقت میں مومن ہے لہو مغفرتوں اور اس کو ان کے لیے نفرت ہے اور باعزت بہت ہے اور اس کے قریب سمرا جنت ہے جہاں پرانی کریم میں آخرت کے ذمہ قریب آتا ہے یا آخرت کے ذکر میں میں بچے سرا آتا ہے ہر فراہ تو اس کے مراد جنت کا حصول ہے کیونکہ جنت سے زیادہ باعزت روزی بھی انسان کو نہیں مل سکتی ہے دنیا کے اندر روزی آپ کو ملتی ہے بڑے جمیلے ہیں بڑی پریشانیاں ہیں لیکن جنت کے اندر آپ کو بڑی اچھے طریقے سے معذرت بڑے اعزاز کے ساتھ عام لوگوں کو بڑے کو بہت ہی ملتی ایسے ہی ہمارے نبی نے ان کا تذکیہ کیا اور ان کی تربیت کی اور ظاہر بات ہے جس کی جس کا تذکیہ نبی کرے اس کا مقام اتنا اونچا اتنا مت ہو سر ہوں یہ تو بات میتی ہوں کی اللہ نے کہاں کہ اللہ یہ ان پڑھ لوگوں میں انہیں میں سے رسول یعنی کے انہیں کے انسانوں ہی میں سے کیونکہ رسول کسی اور اثر سے نہیں ہوتے تھے انسانوں میں سے ہوتے تھے علیہم آیا ہی جو ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں کوئی سکتی کہ ان کا تسکیہ یہ آپ نے ان کو کتابوں حکمہ اور انہیں کتاب اور حکمہ سکھاتے ہیں تو اللہ کے رسول ان کا تسکیہ کیا ان کی تربیت کی ندی کے شاگرد ہیں ندی کے تلامزہ یہ تمام صحابی کرام کرام ایسے ہی دور میں نبوت کے قریب تھے اور جیسے جیسے انسان نبوت کے دور سے دور ہوتا گیا گمراہیاں اختلافات پیدا ہوتے گئے ابھی آج کی جو نسل ہے ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم لوگ ایسے ہیں ہمارے بچے کیسے ہوں گے بچے ہمارے آئیں گے لیکن یعنی ہمارے بچے کیسے ہوں گے جیسے جیسے انسان دور سے دور ہوتا ہے قیامت کے بہت قریب ہوتا ہے ویسے ویسے انسان کے اندر گمراہیاں آتی ہیں یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے نبی کے دور میں تھے نبی نے براہ راست ان کا تذکرہ کیا ان کا تذکرہ کیا اسی لیے میرے بھائیوں ان کی طرف نسبت کرنا یہ معصوم نسبت ہے اگر کوئی ان کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو سرفی کہتا ہے اور حقیقی معنوں میں سرفی ہے وہ شربی کے شوروں اور منحص اور ان کے اخلاق اور طور طریقے اور تمام چیزوں کا پابند ہے تو یہ نسبت معصوم نسبت ہے کیوں اس لیے کہ صحابی کرام یا کوئی امت دلالت پر اکٹھا نہیں ہو سکتی اللہ کے سب حدیث ہے کہ میں نے اللہ ابراہین سے دعا کی اللہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تو میری امت کو گمراہی پر سب کو اکٹھا ہونے سے بچا تو اللہ نے میری دعا قبول کروا دی اور ایک دوسری بات کا نولا امتی اللہ تعالیٰ اللہ ابراہین نے میری امت کو محفوظ کر دیا ہے کہ ساری امت دلالت کہ صحابہ کرام ہدایت پر ہیں لہذا ان کی طرف نسبت کرنا معصوم ہے اور جو نسبتیں ہیں ہمارے ملک میں جماعتوں کی وہ نسبتیں معصوم نہیں ہیں یہ نسبت نسبت کرام کی طرف ہے یہ اہل الحدیث کی نسبت حدیث کی طرف قرآن کی طرف ہے کیونکہ حدیث میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں باقی اور نسبت آپ دیکھ لیجیے یا تو ان کی بدعات کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے جیسے قدریہ جنہوں نے تقریر کا انکار کیا معتضرہ جو جنہوں نے دوسوں سے کا انکار کر دیا حدیثوں کا انکار کر دیا ان کو معتضہ کہا جاتا ہے یعنی صحابہ اور سب صارحین کی جماعت سے احتجاب کے الگ ہو گئے ایسے آپ دیکھیے جتنی بھی جماعتیں ہیں عشاعرہ دیکھیے ماتردیا دیکھیے صوفیہ دیکھیے یہ سب نسبتیں بدعات کی طرف ہیں یا شہروں کی طرف ہیں جو کی طرف نسبت ہے یا بریلوی کی طرف نسبت ہے یا کسی اور شہر کی طرف نسبت ہے لیکن یہ جو نسبت ہے یہ معصوم نسبت ہے قرآن حدیث کی سب صالحین کی طرف نسبت ہے یہ معصوم نسبت ہے اس کے اندر کا امکان نہیں ہو سکتا باقی اور جماعتوں کی نسبت ہی غلط ہے ان کی نسبتوں کے اندر قسمت نہیں ہے ہماری نسبت کے اندر قسمت ہے معصوم نسبت ہے کیونکہ کسی نہ کسی فرد کی طرف یہ جماعت منصوب ہے نہ کسی کتاب اور بعد میں پیدا ہونے والے کسی عمل کی طرف یہ جماعت منصوب نہیں ہے یہ جماعت منصوب ہے صحابہ کی طرف سرم صالحین کی طرف جن کے لیے کمالات اور جن کے فضائل اور یہ بناتے میں نے آپ لوگوں کی سامنے لے کیا امام محمد بن محمد ناصدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا نام ان کا نام تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو نہ سنا ہوگا علما تو علما جو الناس ہیں وہ بھی ان سے واقف ہیں اس دور کے بڑے عظیم مجدد ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ سلفیت سے برات یہ دین سے برات ہے اگر کوئی کہتا کہ میں سلفی نہیں ہوں سلفی سے بے تاریخ کا اعلان کرتا ہے تو کہا کرتے تھے کہ یہ جو اس کا کہنا ہے یہ دین سے اے رات ہے یہ کیونکہ سلفیت نام ہے دین کا جو دین اللہ رب الرامین نے اپنے صحابہ کو دیا اور اس پر صحابہ نے عمل کیا لہذا اگر کوئی سفریت سے اپنے آپ کو بیزار کرتا کہ میرا سفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو گویا کی اپنے آپ کو دین سے الگ کر لیتا ہے کیونکہ سفیت کسی فرد اور کسی ادار کی طرح منسوخ نہیں ہے یہ صحابہ اور پورے دین کی طرح منسوخ ہے یہ لہذا ان سے برات کرنا گویا کی دین سے برات اور بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کرنا اس دور کے عظیم مجدد تھے محمد الدین البانی رحمت اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے جی تو یہ جو مناقب اور فضائل ہیں یہ اس بات پر دعوت کرتے ہیں کہ ہمیں سبق کے مناج کو کیوں اپنانا ہے اس لیے اپنانا ہے یہ سارے مقاب اور ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس بنا پر ہم نے سبق کے مناج کو اپنانا ہے کیونکہ یہ مناقب اور یہ خوبیاں کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی کسی اور جماعت کے اندر نہیں پائی جاتی لہذا اس پر ان کو ان کے مناج اور راستے کو اپنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے سرفی یا جو موضوع ہمارا ہے اس کا ایک حصہ ختم ہوا اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ عقیدے میں احکام میں عبادات میں تربیت میں منہج سبب کیا ہے منہج سلف سے پہلے یہ سمجھے کہ سرفی کسے کہا جاتا ہے سلفی کہتے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا سلفی ان کو کہا جاتا ہے جو تین صدیوں کے بہترین جو لوگ تھے جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے ان کے عقیدے اور ان کے منہج کو اپناتا ہے اور ان کے جو ان کی عبادتوں کے طریقے سے اپنی عبادتیں کرتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلتا ان کو سرفی کہا جاتا ہے یہ لوگ سلفی کہلاتے ہیں وہ سرف ہیں کے بعد میں آنے والے سارے لوگ سفید کہلاتے ہیں اب آپ عقیدے میں دیکھیے مناج سبق کیا ہے عقیدے میں سبق کا مناج یہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے وہی سب کا خالق و مالک ہے دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ العالمین سب کا معبود حقیقی ہے تمام عبادات خالص اللہ کے لیے کرنا اللہ العالمین کے ساتھ ذرا برابر شریک نہ کرنا اور تیسری جو قسمیں توحید اسماع و صفات کہ قرآن کے اندر اور صحیح حدیث کے اندر اللہ کے جو نام و صفات بیان کیے گئے ان پر ایمان لانا نہ ان کی تعبیر خط کرنا غلط تعبیر تعبیر کی جائے گی لیکن صحیح تعبیر ہر تعبیر غلط نہیں ہوتی ہے لفظ تعبیر سے بھی آپ لوگوں کو جو ہے نہیں گھبرانا چاہیے تعبیر دو طرح کی ہوتی ہے غلط تعبیر ایک صحیح تعبیر تعبیر کے معنی معنی اللہ کے سور نے دعا کی تھی حضرت اللہ کے پاس کے اللہ تعبیر اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کی تعویل کا علم عطا ہوگا ہماری جو تعویل ہوتی ہے اللہ کے سمار سفار کے تعلق سے وہ قرآن حدیث اور سارین کے فہم کے مطابق باقی جو لوگ تعویل کرتے ہیں ان کی تعویل غلط ہوتی ہے صحابہ اور سروسارین کے فہم کے اپوزٹ اور دل ہوتی ہے اس لیے صحیح تعویل تو جو بھی نام اور صفات قرآن اور صحیح حدیث کے اندر ثابت ہیں ان پر ایمان لانا ان کا انکار نہ کرنا ان کی کیفیت نہ بیان کرنا ان کی جو ہے مثال نہ دینا اور اس طریقے سے اس کا انکار نہ کرنا یہ تمام چیزیں اسما اور سب کے اندر ساتھ کے اندر یہ سروسالیم کرنا چاہیے کہ اللہ کے جو بھی نام ہیں ان ناموں پر ایمان لانا اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان پر ایمان لانا ان کی غلط تعبیر نہ کرنا جیسے اللہ کے لیے چہرہ ہے قرآن لال بیان کیا نبی محدود کے اندر بیان کیا اب چہرہ ہے چہرے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں جسے چہرہ کہا جاتا ہے لیکن جو اہل باطل ہیں اہل کتاب ہیں وہ چہرہ کا معنی کرتے اللہ کی رضامندی بھائی اللہ کی رضامندی جو دیگر آیتوں اور حدیثوں کے بیان کی گئی ہے یہاں جو اللہ نے پہلے وجہ کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب وجہ ہے اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن کیفیت کیسی ہمیں نہیں معلوم اس کی کسی مخلوق کے ساتھ تصویر بھی دی جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے اگر اس کا انکار کریں گے تو قرآن کا انکار ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے لیے جو آنکھیں ہیں اللہ کے لیے انگلیاں ہیں ان اللہ کے لیے قدم ہے ان تمام چیزوں کا ذکر آتا ہے قرآن حدیث کے اندر ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن کیسے ہیں کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم کیفیت اللہ کے حوالے ہے لیکن اس کا معنی ہم جانتے ہیں جیسا کہ امام ہمارے رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر مستری ہے تو کیسے مستری ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا سردی میں درد دے رہے تھے سردی کا اندر تھا ندینے کے اندر بڑی سردی پڑتی ہے بہت سخت سردی پڑتی ہے ندینے کے اندر جب انہوں نے سوال سنا تو ان کے چہرے پر پیشانی پر پسینے سے شراب ہو گئے اور بہت دیر تک اپنے سر کو نیچے جھکا لیا اس کے بعد سر اٹھایا اور کہا کہ اب اس معلوم معلوم استوا معلوم ہے کہ اللہ عرش پر مستقی ہے یہ جو اہل ہے وہ نہیں مانتے کہ اللہ عرش پر مستقی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جگہ ہے پر امام بھی واجب اس پر ایمان آنا واجب ہے وہ کو مجبور اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا نہ اللہ نے براہن بیان کیا نہ کے تو بیان کیا بھائی کسی بھی چیز کے جاننے کا تین ہی طریقہ ہوتا ہے یا تو اللہ نے بیان کر دیا ہو یا تو اللہ نے اپنے ندی کو بتایا ہو کہ میرا چہرہ ایسا ہے میرے ہاتھ ایسے ہیں یا تو کسی نے جا کر کے دیکھا ہو کسی نے نہیں دیکھا نہ قرآن نے کیفیت بیان کی کہ حدیث کے اندر یہ تین ہیں تو تینوں چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو کیفیت منظور ہے وہ سوال والوں کی بھی اور اس طریقے کا سوال کرنا بھی دہات ہے کیونکہ صحابہ نے سوال نہیں کیا امام مالک کے بعد ایک سو سیونٹی نائن میں ہوئی ہے بہت بہت آخری دور کے نہیں ہے اللہ کے سر کے بعد کے بعد ایک سو ساٹھ سال یا ستر سال کے بعد نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ سوال کرنا اجات ہے اور پھر اپنے سلامدار کو حکم دیا کہ اس کو مسجد سے نکال دو یہ بدعتی آدمی ہے ایک سوال کیا بدعتی کا حد لگایا اور اس کو مسجد سے نکال دیا امام کا حبت اللہ علیہ تو جو اللہ کے اسماف شکایت ہیں ان شکاط کی غلط تعبیر نہیں کی جائے گی نہ ان کی تصویر بیان کی جائے گی نہ ان کا انکار کیا جائے گا ہمارے جو ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں یہ جو دیوبندی اور بروی ہیں یہ سب کے سب اشری اور معمولی ہیں یہ عقیدے میں اپنے امام کے مناظ پر نہیں ہیں ان کے امام کا عقیدہ تھا سب سالحید کا امام ابو حنیفہ تو اللہ علیہ چار امام کا اس لیے ان لوگوں نے توحید اور عقیدے میں اپنے امام کے مسئلہ کو چھوڑ دیا یہ صرف نماز کیسے پڑھو گے طلاق کیسے دو گے روزہ کیسے رکھو گے بولو گے یہ امام عنیفہ کو اپنے امام مانتے بات نہیں معلوم ہوگا یہ باتیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں خیر احمد صاحب پورے بڑے عالم تھے ان کے ان کے کتاب عقائد علماء اہل سنت دیوگی اس کے اندر انہوں نے ساری باتیں لکھی ہیں کہ ہم تو ایمان میں ابو الحسن عشری اور ابو منصور ماد پر ہمارا ایمان ہے ان کے اصول کو مانتے ہیں انہوں نے اللہ کے شفاف کا کچھ کا انکار کیا اس کی تعریف کی اور فرو میں امام کو حنیفہ پڑھائی اور تصوف میں چار سلسلوں پر بندی چشتی سہروندی اور آدمی ان کے سلسلے ہیں جن پر باقاعدہ لوگ بیٹھ گئے ہیں تو انہوں نے اسلام کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ایمان کے لیے الگ ایمان امام تسلیم کیا بنایا فرو کے لیے امام وحیفا کو جبکہ ایمان ہی اصل ہے آج یہ لوگ امام وحیفہ کے عقیدے اور منحف پر ہوتے امام ونیفا کا عقیدہ یہ ہوتا کہ اللہ اس کے لیے ہے اور ان سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ عرش پتہ نہیں کہاں ہے آسمان پر یا زمین میں مجھے نہیں معلوم کہ رام کو کا فتویٰ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر تو ہے مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتا کہ عرش اوپر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے ان کے شاگردوں ان کے اس قول کو بیان کیا ہے لیکن آج ان کے ماننے والے ان کے ماں اس فتوے کو نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ کو نہیں چار اماموں میں سے مظاہر میں سے شریف امام احمد حمبر رحمۃ اللہ علیہ کے متردین اپنے امام کے منحص پر ہے آنے کے لیے باقی ابو حلیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافی امام مالک ان تینوں کے متدین نے اپنے امام کے عقیدے اور منحص کو چھوڑ دیا یہ سب کے سب اشری اور معلومی ہو گئے جنہوں نے صفات کے انکار کیا صفات کی اب تعبیر کی ابو الحسن اشری اور ابو منصور معلومی جو چوتھی صدی ہجری کے لیے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے عقیدے اور محاذ کے لوگ مانتے ہیں ایمان میں عقیدے ان کو نہیں مانتے یہ لوگ جی جب بھی سروس کا عقیدہ کہ کیا ہے کہ اللہ کے جو بھی صفات ہیں جو ثابت شدہ ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور کیسی صفات اللہ کے اللہ کی شاید نشان ہے بھائی آپ دیکھیے دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات ہیں ہر مخلوقات کی کچھ نہ کچھ صفات ہوتی ہے لیکن سب کی صفتیں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں آپ دیکھیے ہمارے پاس بھی آنکھ ہے کبوتر کے پاس اور چوٹی کے پاس بھی آنکھ ہے کیا ہماری آنکھ اور چوٹی کی آنکھ برابر ہے حجم میں لمبائی میں چوڑائی میں برابر ہے وہی رہی پہلے بھی صبح کے کوئی نہیں برابر ہے یہ برابر ہے جب مخلوقات کے اندر اتنا اختلاف ہو فرق ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات اللہ کے بارے میں وہ کرتے ہیں کہ ہم آنکھ مانیں گے تو ہمارے طریقے سے آنکھ احمد للہ لیکن جو بھی مخلوق ہے اس کی آنکھ ہمارے طریقے سے نہیں ہے تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہماری طریقے سے ہو جائے گی اس لیے اللہ کی جو صفات ہے اللہ کے شاہ نشان کیسی ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہم نہیں جانتے اس لیے کیفیت نہیں بیان کی جائے گی آپ دیکھیے بہت ساری نشانیں دی جا سکتی ہیں آپ کے پاس بھی زبان ہے اور جو ہے اور دیگر لوگوں کا بھی زبان ہوتی ہے کیا سب کی زبانیں ایک جیسی ہوتی ہیں سب کا چہرہ وہ ہاتھ جیسا ہوتا ہے کہیں چھوٹا ہے تو کہیں بڑا ہے کہیں اور اختلاف ہے اللہ ابامن سنتا ہے اللہ ابامن سننے والا ہے اور سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کام نہیں ہے اس لیے جن صفات کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے ہم سننے والے میں یہ لوگ ہمارے پر الزام لگاتے ہیں کہ تم لوگ کان مانتے ہو پیٹ مانتے ہو پیٹ مانتے ہو تم لوگ زبان مانتے ہو تم لوگ سب مانتے ہو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہو گئی پانچ بات ہو گئی ہو گئی آزاد ہو گئی ابھی تو سوال تو ہو رہے ہیں ہاں؟ اچھا اچھا تو ختم کرتے ہیں تو بتا یہ تھا کہ ایمان کے بارے میں جن سے بات کا ذکر نہیں ہے و حدیث میں ہم اللہ کی کو نہیں مانتے ہیں کہ ان کا ہمارے اوپر الزام ہے ہم انہیں کو مانتے ہیں جن کا ذکر ہے و حدیث میں سننے کے لیے بات کرنے کے لیے نہ کان کا نہ زبان کا ہونا ضروری ہے اللہ کے سر کے حدیث سے میں مکے کے اندر پتھروں کو جانتا ہوں جو لوگوں سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے تو کیا ان پتھروں کے اندر زبان آ گئی تھی اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے لیے ممبر اور اثر بنا دیا گیا تو اس ٹہنی کو آپ نے چھوڑ دیا اور ٹہنی روکی تھی کیا اس ٹہنی کے اندر زبان تھی نہیں زبان لہٰذا ہمیں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کے جو سنتا اس کے لیے کان ہے یا اللہ بولتا اس کے لیے زبان ہے دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس زبان ہے تو بھی نہیں بول پاتے ہے کہ نہیں بھائی زبان لیکن گھومے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولنے کی صلاحیت زبان کے علاوہ دیگر چیزوں کو دے دے گا زبان ایک امریکہ کی مشین تھوڑی ہے کہ جس کے اندر آگے سب بولیں گے یا جاپان کی مشین ہے یا انڈیا کی مشین نہیں اللہ نے دنیا میں زبان گوشت کا ٹکڑا ہے اللہ نے دنیا میں زبان کو بولنے کی طاقت دی آخرت میں اللہ تعالیٰ زبان پر تار لگا دے گا ہاتھ پاؤں کو بولنے کی طاقت ہے کچھ تعلق کی بات ہے کچھ تعلق کی بات ہے یہ بھی گوشت ہے یہ بھی گوشت ہے ہاتھ پاؤں یہ قیامت کے دن بولیں گے لہٰذا بولنے کے لیے زبان ضروری نہیں ہے وہ کہتے تم لوگ اللہ کے لیے زبان مانتے ہو اللہ کے لیے کان مانتے ہو اللہ کے لیے پیٹ مانتے بلّہ بہت نعوذ باللہ کرو وہاں کرو بار نعوذ باللہ ہم کرتے ہیں اسی بات سے تو ایمان کے تعلق سے یہ اہل کا عبادات ویسی کرنا جیسے نبی نے کیا اللہ کے سماتے اردو کے بارے میں من دا جس نے میرے کی سودی کے طریقے سے وضو کیا اردو بھی نبی کے طریقے اور راستے پر کوئی دوسرا طریقہ اردو کا بنائیں گے اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں کرے گا نماز کے بارے میں کیا فرمایا سر لوگ کمار آئے تم مسلم جیسے تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہیں دیکھو ویسی نماز پڑھتے ندی کے طریقے پر بنوانا پڑتا حج کے بارے میں کیا فرمایا نبی نے خود نہیں مناسب بہت آئندہ صاحب مجھے حج کرنے کا موقع نہ ملے مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو حج وہی ہے دین وہی ہے نماز وہی ہے اردو وہی ہے یہ سب صالین ہمارا اور سرفی کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ویسے کی جائیں گی جیسے نبی نے کیا اس نے کے اندر کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے وہاں معاملات دیکھ لیجیے اللہ کے سناتے محمد شناف علیہ سلم جو ہمیں دھوکہ دے گا ہم میں سے نہیں ہوگا اللہ کے سلام بھیا الخیا دو بیچنے والے خریدنے والے ہتھیار ہوں گے اگر وہ دونوں سچ کہتے ہیں عیب کو بیان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں عیب کو چھپا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت کو چھین دیتا ہے یہ ہمارا اصول اور یہ ہمارا ضابطہ سب ثابت کا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں شفافیت اور سچائی اور کسی عیب کو نہ چھپانا کسی کو دھوکہ نہ دینا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم جو چیز حرام ہے سب کے ساتھ حرام سک لینا اگر مسلمان سے حرام ہے تو غیر مسلم سے بھی جنا کرنا اگر حرام ہے تو غیر مسلم عورت سے بھی حرام ایسا نہیں غیر مسلم عورت کے ساتھ جنا کرنا جائے گا حرام ہے کوئی لگائے جائیں گے اگر غیر شادی شدہ ہوگا شادی شدہ ہوگا رسم کر دیا جائے گا یہ ہمارے سب آئی کے بنا چاہیے عبادات اور معاملات کے اندر نہیں ہے ان کا جو منکر ہے اس کے روکنے کے ذرا بھی ہے جس کے پاس طاقت اپنے ہاتھ سے روکے گا جس کے پاس طاقت نہیں زبان کی ہے زبان سے روکے گا یہ بھی طاقت دل کے اندر ہونا جانے لیکن لوگوں کے سامنے سے بیان مت بیان کرے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ان لوگوں کو دعوت دینا ہے ایک آدمی کو نہیں معلوم شراب کہاں ملتی آدمی کا دے جگہ شراب ملتی اس آدمی کو پینے کا کچھ شوق نہیں ہے لیکن کے چلو دیکھتے ہیں آپ کہاں جگہ آپ نے اسے منکر کر کی طرف رہنمائی کر دی آپ نے جگہ بتا دی آپ کا اپنا جگہ اس کو نہیں معلوم تھا لہذا بن اگر کوئی یہ غلطی دل میں اس کو برا جانے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہی جائز نہیں ہے جو ان کالے کے درجات ہیں اس کا ایک تیسرا درجہ دل میں برا جانا لیکن زبان پر اس کو نہیں لانا کہ سب کے سامنے آپ بیان کریں اس کی طرف لوگوں کو لانا ایسے ہی ہمارے مسلم حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرنا یہ واجب ہے ان کے خلاف بروز کرنا بغاوت کرنا اور اس طریقے سے ان کی ظلم کو یا ان کے گناہوں کو یا ان کی غلط باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ خارجیت ہے یہ خوارج کی پہچان یہ خوارج کا دین ہے یہ ان کا دھرا نہیں ہے مسلم حکمرانوں کے خلاف اس طریقے سے باتیں کرنا اور آج ہمارے ملک کے اندر دنیا کی سب سے مضمون اگر حکومت ہے سعودی عرب ہے انسان اپنا چھوٹا سا گھر نہیں بات پاتا ہے بیٹا کہیں اور ہے بھائی کہیں اور ہے چھوٹا سا گھر لیکن سعودی عرب کو مشورہ دیتا ہے کہ سعودی عرب کو ایسا کرنا چاہیے امام کو کیوں نکال دیا وہاں سے آپ بھی تو کسی جگہ نوکری کرتے ہیں مسجد کے امام ہیں ٹرسٹی نہیں چاہ نکال دیا کون سی بات ہے بھائی اور اکثر باتیں جھوٹی غلط رہتی ہیں صاحب یہ رافضی اور اخوانی اور تاریخی میڈیا ہے اسی میڈیا کو لے کر کے آپ لوگ ہے پتہ نہیں کیا کیا آپ قائم کر لیتے ہیں اور سعودی عرب کے خلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا ہو جاتا ہے اسے کچھ فائدہ ہوتا ہے جو آپ کے اپنے مسائل حل ہی نہیں کر پاتے اور سعودی عرب کو جا کر کے جو ہے ہم لوگ کروا دیتے ہیں کہاں چوراہوں پر چارے کاموں پر ایڈ کر کے کبھی بھی ہم ملاقات کرتے تھے ان کی گفتگو نہیں ہوتی اب جو بات ہوتی پوری سیاست ہی کی بات ہوتی ہے اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا ایسا کر دینا چاہیے آپ نہ چھوٹا سا کبھی بیوی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ایک بیوی اور آپ سمجھ رہے ہیں پوری دنیا کو سوارنے کا ہمارا یعنی جس چیز کا آپ سے کوئی تعلق نہیں اس کو آپ چھوڑ دیجیے بھائی اس کے پیچھے کو آپ پڑیں گے آپ کے گھر کے اندر کتنی برائی ہے اس برائی کے چوراہے بیان کرتے ہیں آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا آپ کا باپ گاڑی ہے آپ کا باپ غلط طریقہ کرتا ہے رشوت دیتا ہے معاملات کے اندر غلطی کرتا کر کے روڈوں بیان کرتے ہو حکومت ماں باپ سے بھی بڑی ہوتی آپ ان کو آ کر کے روڈوں کو بیان کرتی ہے سب سب رہی ہے یہ سب تاریخیت یہ رہی ہے یہ سب سرم سالین کا مناظر نہیں ہے یہ آپ کے بیان کرنے سے کوئی اصلاح نہیں ہوگی ہماری برائی اگر بیان کرو گے روڈ پر مجھے غصہ آئے گا آپ کو بھی غصہ آئے گا ملک کا حکمراں ہے ریاست حکومت سلام بیان کرتے اس کو غصہ نہیں بھی اس کے پاس ڈنڈا ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے تو اس لیے بھائی چیزوں مت سیاست اہل سیاست کا کام اللہ کی عبادت کریں اللہ کے دن کا علم حاصل کریں اپنی مما سے جڑا رہیں اور اس طریقے سے وقت نکالیں ان کا علم حاصل کے لیے دروس مہاراج کے اندر شرکت کریں یہ سب سلاد سب ساری کو تربیت کے اندر بھی بچوں کی تربیت کی جائے ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں ہاں، بتائیے کتنے ہم قصور واقع ہیں اللہ کے سو کے ہی اڑائی اور کن لوگوں کو سو رہی تھی تو آدمی رائے نگران ہے ہر آدمی اس کی رائے کے بارے میں سوال کیا جائے بچہ ہمارا نماز نہیں پڑھتا بچہ ہمارا پتا نہیں کیا کیا کرتا ہے اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہے دوسرے ملکوں کے بارے میں فکر مند ہے اللہ تعالیٰ آپ سے حکومت کے بارے میں نہیں پوچھے اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی آواز کے بارے میں پوچھے گا آپ کے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو آپ کی ماتا ہے ان کے بارے میں سوال ہوگا سعودی اور امریکی اور فلاں حکومت فلاح حکومت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا اس لیے مناج بدلیے اہل حدیث مناج کو بنائیے سرفی مناج کو بنائیے تو خارجی بنا جائیے یہ خارجی بنا جائے خارج کے بارے میں جا کے جہنم کے اندر جائیں گے جہنم کے کتے ہیں یہ قدریا کے بارے میں کہا کہ سمت کے مجوس ہیں مجوس بھی جہنم کے اندر جائیں گے اسے جو بھی پھرتے ہیں سب سارے کے علاوہ چھوڑ کر کے سارے پھرتے جہنم کے اندر جائیں گے جہنمیوں کے راستے کو کیوں بنا رہے ہیں آپ لوگ ارے حدیث ہو الحدیش کا دعویٰ کرتے ہو اور آپ حماس کی تعریف کرتے ہو آپ القاعدہ کی تعریف کرتے ہو نوز بلّہ کی تعریف جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے وہ سب ڈرامہ ہے وہ وہ حقیقت نہیں ہے وہ وہ سب سازش ہے سازش یہ کون سمجھتا ہے جو علماء ہوتے ہیں بابا سیرت علما جن کے جن کے بعد وہ سمجھتے ہیں آپ نے کیا کر لیا کر کے ہزاروں ہزار مسلمانوں کو دباؤ برباد کر دیا آپ کے اگر کوئی زمین پلاٹ ہے کسی نے قبضہ کر لیا آپ مسالت کی کوشش کرتے ہیں محمد کے سعودی عرب نہیں کر رہا تھا اور قریب گھر اتفاق ہو جائے لیکن یہ چیز ایران کو پسند نہیں ہے سعودی عرب کے ساتھ چائنا بھی تھا سعودی عرب کے ساتھ جو ہے روس بھی تھا قریب گھر اتفاق ہو جائے جو سعودی عرب کے تین شرطیں ہیں جانتے سعودی عرب کے فلسطین کے تعلق تین شرطیں کیا ہیں کچھ بھی معلوم نہ لیکن فیصلہ ضرور لگا دیں گے حکم ضرور لگا دیں گے فتوا ضرور دے دیں گے یہ سعودی عرب ایسی حکومت سعودی عرب ایسی حکومت سب سے زیادہ مشورہ سعودی عرب کو دیا جاتا ہے تین شرطیں ان کی یوروشلم پر مسلمانوں کا کا قبضہ ہوگا بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے گا وہاں ہماری راجانی رہے گی ایک نمبر دو one nine sixty G seven میں جہاں تک تھا اسرائیل اس کے بعد کے علاقوں جو قبضہ کے سارے قبضے چھوڑتے وہاں سلوک میں آ جائے وہاں کو حکومت کے اندر آ جائے وہ اور فلسطین کو آزاد خود مختار ریاست تسلیم کرے یہ تین شرطیں ہوں قریب تھا کتنی اس کے خلاف اندر سے بغاوت ہو رہی تھی لیکن یہ جو لوگ حماس کے لوگ قتل بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ برطانیہ بیٹھے ہوئے بتائیے ان کے کسی آدمی کو کوئی بات لکھا ہوا ان کا کوئی آدمی مارا گیا عوام ماری جاتی ہے ان کے گھر دبا دیا تھے فلسطین پوری دنیا کا مسئلہ کیا انہوں نے حملہ کرنے کے لیے سعودی عرب سے مشورہ لیا پاکستان کسی بھی ملک سے مشورہ لیا انہوں نے کیوں حملہ کر دیا ایک دباؤ کرتے ہو کہ سعودی یہ فلسطین پوری دنیا کا مسئلہ ہے دنیا کے حکمام سے پوچھو بھائی ہاں ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے کہ نہیں کر سکتے سعودی عرب عربوں نے دو مرتبہ دینی کیا ایران نے کیا کیا سعودی عرب ایران جو ہے وہ فلسطین کے لیے ایران تباہ کرتا ہے فلسطین کو اور سعودی عرب جا کر کے روڈوں اور اسپتالوں اور بدرگوں کی تعمیر کرتا ہے کیونکہ تباہی بتا دی ایک ایک ایران سے نہیں پہنچے گی فلسطین کے اندر یاد رکھ لیجیے گا ایک ایک نہیں پہنچے گی نہ کوئی اسپتال قائم کیا جائے گا ساری جو چیزیں ہوگی سعودی عرب اور لوگوں کے ذریعے سے ہوگی تباہی بتا دی تو پورا بھرپائی ہم کریں کیا ہے یہ طریقہ یہ جو کتا ہے سب ڈرامہ ہے اسے ڈرامے کے اندر کوئی مر جاتا ہے تو آپ سمجھتے کہ یقیناً مر نہیں مرتا نہیں وہ دوسرے ڈرامے کے اندر آپ دوسری سیریل آتا ہے یہ سب ڈرامہ اور سازش ہے یہ جو پردے میں نظر آتا ہے پردے کے پیچھے کیا اس پر کون کی نظر ہوتی ہے آپ لوگوں کی نظر نہیں آپ پر جذباتی ہیں عوام جذباتی ہوتی ہے ہاں مجھ سے بتا رہے تھے کہ کچھ اہل حدیث بولے کہ ہم چاہیں گے فلسطین نماز کے ساتھ لڑنے کے لیے یہ خود جو ہے خواہش کا عقیدہ رکھنے والے روافظ کا عقیدہ رکھنے والے روافظ کی گور میں پڑھنے والے اسرائیل کے مروگا جا کر کے ان سے آپ جہاد کریں گے جات کر رہے ہو کچھ نہیں کر رہے ہو وہ صرف صرف اپنی کرسی بچا رہے ہیں اپنا بینک بیلنس کر رہے ہو اور کچھ نہیں کر رہے ہو یہ سب کو والے ہو یہ سب ہمارے ہے آپ پولیس سمجھتے ہیں اس لیے میرے بھائی ان سب چیزوں مت پڑھیے آپ نہیں معلوم کام ہو رہی ہے ہمیشہ ہم مسئلے کے اندر بڑھنا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے کہ ہم مسئلے کے اندر بول دیں بڑے بڑے مسائل ہیں اس کے اندر آپ تھپا دیتے ہیں چھوٹا سا مسئلہ آپ کی طرف سے حل نہیں ہوتا چھوٹی سی بات حل نہیں ہوتی دنیا کے بڑے بڑے مسائل میں آپ پتہ نہیں کرتے یہ سب سب سالین کا مناج نہیں ہے اخلاق بھی ہمارا سب سالین کا مطابق ہونا چاہیے آج ہمارے اخلاق بڑی کمزوری بہت افسوس ہوتا ہے پہلے حدیث سے پلاٹوں پر قبضہ کر کے رکھ لیا پیسہ دیا پیسہ واپس نہیں کیا کہتے بھائی ہر حدیث جنم تو جائیں گے ہی بڑے افسوس کی بات ہے بہت ہی یعنی یہ یہ سبزی مانا چاہیے کیا سب سالین اخلاق میں اسی تھے کہ لوگوں کے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے اور ان کی جائزوں پر قبضے کرتے تھے اور ان کے ناموں پر قبضہ کرتے تھے کیا یہ تھے دھانیاں تھے یہ تھے سرف سالنے سے یہ سرف سالنے سے نہیں تھے سرف سالی کا اخلاق بہت اونچا تھا ندی کی بحثت جہاں توحید کے لیے ہوئی ہے وہی ندی کی بحثت مکاری میں اخلاق کے لیے بھی ہوئی ہے وہی ورنش ان کا اپنا مکاری میں اخلاق میری بحثت اس لیے نہیں ہوئی کہ مکان کے اخلاق میں تکمیل دو کرو سچے سردی بنو اخلاق اپناؤ اخلاق سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ اپنا ہو غیر ہو دوست ہو میرے ہو بخار اتنا اصل پر اتنا سب کے ساتھ سے اللہ سے بیچا یہ ہمارا اسلام یہ کی حالت تعریف دیتا ہے صرف تمہاری دعوت کر لو کہاں گیا اخلاق ہمارا عقیدہ توید ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن کیا سلفیت اسی کا نام ہے کہ آپ اخلاق میں زیرو ہوں لوگوں کو دھوکہ دیں اور لوگوں سے ہمارے جھگڑا کریں اور اس طریقے سے ناجائز باتیں زبان سے نکالیں یہ سلفیت نہیں ہے لہٰذا سب شبزیت نام ہے اخلاق میں دین میں توحید میں صحابہ کے جو ہے مطلب فضائل اور ان کے تعلق سے جو عقیدہ ان میں اور معاملات میں تربیت میں تمام چیزوں میں عبادات میں اقام معاملات میں تمام چیزوں میں سردی کو بنانا سب کے طرح طریقوں کو بنانا یہ حقیقی اور سچا ہوتا ہاں اگر توحید ہے اس کے پاس ساری چیزیں ہی چیزوں میں کمی ہے تو ہم اس کو سبقے سے نہیں نکالتے جیسے کوئی مسلمان ہے کوئی چیزیں کھانگے تو مسلمان ہے وہ لیکن میرے بھائیوں پکا اور سچا وہ ہوتا ہے جس کے اندر تمام دین کے جو تمام اصول دارتے ہیں تمام عمر کے اندر سب سارن کے عقید و بنا ہوتا ہے ہماری شاید بلکہ عقیدی طور پر بندی ہوگی لیکن یہ کچھ باتیں تھیں ہمارے جو ہے مطالعین نے یہ دیا اور یہ کورس رکھا یا یہ دورہ رکھا یا کیا نام پروگرام رکھا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ان کے عمر میں اضافہ کرے اللہ ان کی کوشش قبول فرمائے اللہ ابامن آپ کی بھی کرے اور اللہ ابرامن آپ کے اخلاق اور بندی عطا فرمائے اور اللہ اکرام توحید سنت پر کے عقید برانت پر اللہ ابرام سب کو مان کر کے آپ ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ